کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی ہر طرف چھایا وہ کیا بات اس مہینے کی وہ کیا بات اس مہینے کی یہ آج کیا ہے زمان بدلا ہے یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے سامان نے رنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے یہ آج کا ہے کہ شادی ہے عرش کیوں جمع چاہ مہینے کے وا گیا بار جس مہینے کے جھا دے کے ماں گے نور وا گیا بار اس مہینے اس مہینے کے ربی کل اول آیا رب کی رحمت ساتھ ملایا وقت مبارک رات سہانی صبح کا تڑکا ہے نورانی پیر کا دن تاریخ ہے بارہ فرش پہ چمکا عرش کا تارا آج کی رات برات رچی گئے آج کی رات کے گھر دھوم مچی ہے کیا بات اس مہینے کی وارا کیا بات اس مہینے کی مہینے کی رسول انہی کا تو مشدہ سنانے آئے گے انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے گئے رسول انہی کا تو مشتا سنانے آئے گئے انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے گئے مہینے کی جو اٹھا دل کے ماگ لو کیا بات اس مہینے کی کی کیا بات اس مہینے کی چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں حق سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے گئے چمک سے اپنی جاب جگمگانے آئے گئے ماں حق سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے گئے نصیب پیر سے ان کھلانے آئے گئے نصیب پیر سے ان کھلانے آئے ہیں بہا کیا بات اس مہینے کی بہتیا کیا بات اس مہینے کی کہ جھوٹا دل کے ماں گلو آیا دیا کیا بات اس مہینے کی اس مہینے کی پس بہار آئی شکلیں نگار آئی گلزار ہے زمانہ صبح شب ملا دن جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے پھیلا نیا اجالا صبح شب ملا روح بلاد اللہ کیا بات اس مہینے کی کہ کیا بات اس مہینے کی خورشید ہی وہ چمکا صبح ولادت پیارے ربی الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح ولادت پیارے ربی جھلک کے صدقے پیارے ربی جھلک کے صدقے چمکا صبح شہ دلا بابا کیا بات اس مہینے کی بابا کیا بات اس مہینے کی نوشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو نوشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو ہے عرش تکیے شہرا صبح شب عرش تک تکیے شہرا صبح شب ولادا شادی رچی ہوئی ہے بجتے گے شادیاں میں شادی رچی ہوئی ہے بجتے گے شادیاں میں دولہا بنا بو دولا صبح شب ولادا کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی صحاب رحمت باری ہے بارہویں تاری کرم کا چشمہ جاری ہے بارہویں تاری ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارہویں تاری ادو کے دل کو کٹاری ہے بارہویں تاری ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارہویں تاری ادو کے دل کو کٹاری ہے بارہویں تاری ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل چلے جو تجھ سے وہ ناری ہے باروی تاری واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے مہینے کی مبارک ہو وہ گو پردے سے باہر آنے والا ہے مبارک ہو وہ گو پردے سے باہر آنے والا ہے گدائی کو سنبھالا جس کے در پر آنے والا ہے گدائی کو سنبھالا جس کے در پر آنے والا ہے ٹھیکانہ بے ٹھکانوں کا سہارا بے سہاروں کا غریبوں کی مدد بے کس کا یا آنے والا ہر غریبوں کی مدد دے کس کا یا ہے فقیروں سے کام حاضر ہو جو مانگیں گے پائیں گے کہ سلطان جہاں محتاج پر آنے والا ہے سلاتی نے زمانہ جس کے در پر بھیگ مانگیں گے سلاتی نے زمانہ جس کے در پر بھیگ مانگیں گے فقیروں کو موبائل والا ہے بابا کیا بات اس مہینے کی والا کیا با اس مہینے کی بحمد اللہ عبد اللہ کا نور نظر آیا بحمد اللہ عبد اللہ کا نور نظر آیا مبارک آمنا کا نور دل لکھتے جگر آیا مبارک آمنا کا نور دل لکھتے جگر آیا ربی اے پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ پور ہو ربی اے پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ پور ہو کہ تیری بار تاریخ وہ جانے قمر آیا با بات اس مہینے کی وہ کیا بات اس مہینے کی کے جھو مٹھا دے کیما گے لوگ کیا بات اس مہینے کی وہاں کیا اس مہینے کی مومنوں وقت ادب ہے آ آمد محبوب رب ہے مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے جائے آداب و ہے آمد شاہ عرب ہے جائے آداب و ہے آمد شاہ عرب ہے اونچے چٹ کے پھول مہ کے گل پر مرغ چہ کے جھوم جاؤ تم بھی کہہ کے آمد شاہ عرب ہے جھوم جاؤ تم بھی کہہ کے آمد شاہ ہے عرب ہے آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب ہے کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب ہے کیا اس مہینے کی وہ کیا پھر اس مہینے ساری فضا معمور ہے آج دیکھو ہر کوئی مسرور ہے رب تالا کا ہر ایک مشکور ہے رب اکبر کی عطا سے مل گیا رب اکبر کی عطا سے مل گیا زندگی میں پھر ربی نور گئے واہ کیا اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیارا گیا کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیارا گیا آیا کسی دن احمد مختار آ گیا آیا کسی دن احمد مختار آ گیا گھر آمنا کے سعید ابرار آ گیا خوشیاں مناؤ زد زدو غم خار آ گیا خوشیاں مناؤ غم غم خار آ گیا سیکھتا ہے رحمتوں کی جھوم جھوم کر رحمت سراپا جب میرا سردار آ گیا وہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی جھوم اٹھا مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو بارہ ربی انور ہے عید دیوانوں کی تو بارہ ربی منور ہے طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے ذرا ذرا سب جہاں کا نور سے معمور ہے ذرا ذرا سب جہاں کا نور سے معمور ہے آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کپور گئے کیا سمی کیا سما ہر سنت چھایا نور ہے کیا اس مری کیا بات اس مہینے کی نہ مئی نے کی نو اجوم آئے نہ کیوں آج جھوم سر آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے نہ کیوں بارہ بھی تہوی پیار آئے کیا اسی روز سر کر آئے گیا اسی روز سر کر آئے عالم کے مختار آئے لائے دو آ جائے غم پر آئے دو آ جائے امت کے غم پر آئے مسلط سے ہم کیوں نہ دھوپ میں بچائے سے ہم کیوں نہ دھوپ میں بچائے سے ہم کیوں شہن شاہ سردار آئے ہمارے شہن شاہ سردار آئے مسرت ہم کیوں کو دھو مچائے مسرت ہم کو دھو میں مچائے ہمارے شہن شاہ سردار آئے ہمارے شہن شاہ سردار آئے کر آئے وہاں کیا با اس مہینے کی وہاں کیا با اس مہینے کی مغین کیا با اس مہینے کی مبارک تجھے ہم نہ مبارک مبارک تجھے ہم ہو مبارک تیرے گھر شہن شاہ اب رہا ہے تیرے گھر شہن ابرار آر مبارک علی ماں تجھے بھی مبارک تیرے گھر میں نبیوں کے سردار آئے تیرے گھر میں نبیوں کے سردار آئے مبارک تمہیں ہم کے مارو مبارک مبارک تمہیں غم کے مارا مبارک مدا غم بن کے غم پایا مدا وائے غم بن کے غم ہم نہ کیوں آج جشن نے منائے نہ کیوں آج جشن نے منائے نادم نئے نظر رکی رہمت کے آسر آئے نظر رکی رہا مت کے آسر

کرو گھر گھر چراغا سب سے پرچما جلاؤ کرو گھر گھر چراغا سب سے پرچما جلاؤ مچاؤ ہاں مرحبا باقی دھوم دل بلانے والا ہے مچاؤ ہاں مر کی باقی دھوم دل بلانے والا ہے کیا بات اس مہینے کی ماں کیا بات اس مہینے کی یا حبیب کبر یا اللہ مرحبا مصطفیٰ او مشتبہ سال نمبر مرحبا ہلکوں کے حاجت لوا لا ما مرحبا اے میرے مشکل کشا شا سا مرحبا اے میرے مشکل کشا اللہ سا مرحبا مرحبا وہ کیا بات اس مہینے کی وہ کیا بات اس مہینے جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر لب کے دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر لب کے دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو بے قرارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو بے قرارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ دو ہے فرقت کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ دو فرقت کے مارو مرحبا کہہ دو رنجو ہم کے مارو بایا مصطفیٰ کہہ دو رنجو ہم کے مارو مرحا بایا مصطفیٰ آؤ ہمت نہ ہارو مرحا بایا مصطفیٰ آؤ ہمت اب نہ ہارو ہا پایا مستفیٰ سب پکارو دل پگارو مرحا بایا مصطفیٰ اے یتیموں بے سمارو مر بایا مصطفیٰ

کہہ دو تم بھی چاند تارو مرحبا یا مصطفیٰ پنچھیوں کی اڑتی دارو مرحبا یا مصطفیٰ اے شیر خارو مرحبا یا مصطفیٰ ماہ پارو گل ادارو مرحبا یا مصطفیٰ کیوں نہیں کہتے پیارو پیارا مرغا مصطفیٰ مستفا بھی تو نہ اب لارو مرحبا یا مصطفیٰ بات اس مہینے کی بات کیا بات اس مہینے چلتے ہی پکارو مرحبا بایا مصطفیٰ چلتے چلتے ہی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ اے پیادو اور سوارو مرحبا بایا مصطفیٰ اے پیادو اور سوارو مرحبا بایا مصطفیٰ سب پکارو چوب دارو مرحبا یا مصطفیٰ اے جہاں کے تاج دارو مرحبا بایا مصطفیٰ تم بھی کہہ دو شاخ سارو مرحبا یا مصطفیٰ اے پہاڑوں کی فتاروں مرحبا یا مصطفیٰ یارو مرحبا یا مر کیا بات اس مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے کی جب اٹھا دے جگہ کیمے دو کیا بات اس مہینے کی وہاں کیا اس مہینے کی وہ کیا بات اس مہینے کی آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ آج آئے جانے رحمت مرحبا یا مصطفیٰ آج آئے جانے رحمت مرحبا یا مصطفیٰ مستفا آمد شاہ مدینہ مرحبا صد سد مرحبا آمد شاہ مدینہ مرحبا صد سد مرحبا آمد شاہ مدینہ مرحبا صد سد مرحبا اے ہے جانے رحمت مرحبا یا مصطفیٰ اپنی قسمت مرحبا یا مصطفیٰ کیا بات اس مہینے کی وعدہ کیا بات اس مہینے کی چار سو ہے رحمتوں کی کیا چھما چھم بارشیں چار سو ہے رحمتوں کی کیا چھما چم بارشیں آئے لمحات مسرت مرحبا یا مصطفیٰ لمحات مسرت مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا کی گونج ڈالو سب پکارو مرحبا مرحبا کی گونج ڈالو سب پکارو مرحبا جھوم کر اہل محبت مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر اہل محبت مرحبا یا مصطفیٰ آج گھر گھر روشنی گئے سبز پرچم چم گئے بلند آج گھر گھر روشنی گئے سبز پرچم چم گئے بلند جھومتے گئے اہل سنت مرحبا پایا مستفا وعدہ کیا با اس مہینے کی واہ کیا با اس مہینے اس مہینے کے جھا دل کے ماں نورا دور جمٹا دل کے نورا کیا بات اس مہینے کی وہ کیا بات اس مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے